بادشاہ اور فرعون بنی اسرائیل ہے بچہ خوشانہ رو غذا آہرا ذبح کھنانہ رہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ پیدا بھی دگا آہیں مازارہ پریشانی ویدا کہ میں بچارا نواں نقصان ہے بھی نواں بچہ دھوم دومی چھکھائیں کاریا زبا بھی برو خوش جی برو ہم پریشان بھی تھا اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و السلام والدہ را گشتو تھا کہ عشیرہ شیرہ وریں ہماٹ میں تھا خوف محسوس کنے گوڑا تھا اشیہ دریا لوا پھریں اور تھا خوفا محسوس نما تا پریشانیاں نما کا ما اشی تھیا گر واپس کروں اور ما اشیرا نبی اور رسول بنے نوں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں والدہ چیئے روش حضرت موسیٰ را شیر بن تھا گوڑا مٹی میں خوف محسوس بھی دئی ترس محسوس بھی دئی تو دریا لوا پھر تھئی اور دریا کنارہ کسیں فرعون اہل و عیال ہچ وجہ یا شاہ موجود ہاں کوئی سیر و تفریح ہے سنگا آختی بیاں یا کوئی تھی سفرے یا کوئی ضرورت سنگا آختی بی آختی عزت تے آہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام دریا شاہ زر تھا فرعون آہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام خوشگا ارادہ کدا لیکن آئیں اہلیہ اہلیہ مک لوگو ادا آئیں کچھ تک بھلا بازے تاشیرہ خوش نما اے میں نما چھمائی میں چھما کت اور ما اشیرہ مارا نما ایشیا گر فائدہ بھی اور اشنگ ما اشیرہ ودی چھک بنے نو فرآن آرہ چھک نہیں بھی سنگا گا ہے و لوگ ادا آئیں دل لوگ خواہش بھی دا کہ شیما فی بچ بڑے نو اے حضرت موسیٰ علیہ اللہ و کی تو کتھو گا حضرت لوگا لوگہ تو ارت ہے گاؤں فیراؤنہ کسیں حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام اشیر وغیرہ کوئی بندوبست ہے ترتیب دا مختلف ہیں دائی گا ہاں حضرت موسیٰ علیہ ال آرہ شیر ورنگے کوشش کدا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام شیر نوار تھا چسنگا اللہ تبارک و تعالی وز حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام چکا حرام قدودہ کہ تھی دائیائیں شیرہ کسے نوار تو حرمنا علیہ المراضِ من قبل تو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ ہے دل لوا پھرتا کہ کہ شہیں تھا شیرہ نواور اور گڈا فیرونہ حضرت موسیٰ علیہ السلاط والسلام السلام ہے وہاں کا گھوار دا آہیاں دا تھا اور آہیاں ودی والدہ ان کا سمجھ نام گت تھا رہنمائی کدا ودی وہاں کا ماضی تو کا کسیں حضرت موسیٰ علیہ اللاۃ والسلام ہے مازارہ لوٹنے لوٹیں تھا تو حضرت فراؤن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کسیں ودی ماض ہے شیر کا واٹ تھا شیر گرخش رخ دے ان گا اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلۃ والسلام مازا گر آئیے سے واپس کدا اور آئیے حفاظت کھدا اور اے رقول اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمنیے کہ وانٹمی حضرت موسیٰ علیہ السلات والسلام طاقتور بھی دگا اور ودی مکمل جوانیاں دگا بڑا ما حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام را حکمت دادا علم دادا اور ہنگا گا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ما ہنگا احسان کنو خارا آہیں بدلا دیوں ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال قال هذا من عمل الشيطان إنه إنه عدو مضل مبين رب إني نفسي فاغفر لي فغفر له هو الغفور الرحيم حضرت مثلی الصلاۃ السلام وسیلہ و داخل ویدگاہ آن بستی والا آرامہ کن گئے تھا حضرت موسیٰ علیہ اللہۃ سلامہ دو مردمان دیدہ آن مڑ گئے دت یخ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ودی قوم دا اور دومی کسزا آن حضرت موسیٰ علیہ السلام و دشمن قوم دا یعنی فرعون ہے قبیلہ دا لفہ دا ہوانگ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام ودی قبیل آگ مردم دا آہیا حضرت موسیٰ علیہ السلام و مدد سنگا پوکار تھا مدد سنگا کب کھدے کہ تھا میں مدد کھاں ایک میں اس ظلم ظلمہ کھنگے ہوانگ ظلم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام آہیا اسلامہ مکے جدا تاکہ آہیا را بلی دا آن حضرت موسیٰ علیہ السلام مکہ ہوں مرتیہ شدہ اور اے قتل قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ السلام ارادہ گو نویزہ یہ تنگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ آرہ صرف آہیں چھوڑے مقصود زا حضرت موسیٰ السلاۃ والسلام چاہ گئے تھا کہ صرف ماں آرہ چھوڑے نا اور آ ظلم اور دیاتیہ کھن گئے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آہیں اسلامہ موقع جدا آ فوت بھی دا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ السلام دسا قتل ودا اگرچہ قتل کا سزا ارادہ گو نہیں تھا آئیں باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام اچھے کچھ تھا قال هذا من عمل الشیطان کہ ایک ایسے شیطان عمل میں انہو عدو مضل مبین اور شیطان کسیں دشمن دسیں گمراہ دسیں اور ہاں، شیطان کسیں واضح دشمن اور واضح گمراہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ ودیئے ودیے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ دستا بیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ اللہ رب العزت سامڑوئیہ اے دعا کھدا ربی انی ظلمت نفسی کہ امر رب ماں ودی جان چکا ظلم کھدا زیادتی کھدا فاغفر لی منا معاف کا منا بخش اللہ فرمنگ گے فارا اللہ ماہیرہ بخش دو دادا هو الغفور الرحیم کہ بے شک آن کسیں اللہ ذات کسیں بخشش کنوکھیں اور مہربان ہیں قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام آئیشی پوچھتا پوچھتا کہ امی رب تھا میں سے کہا نعمت کھدا نی کسیں ماں مجرمائی مددگار نہ بنا یعنی اے علاقہ لوا رہو وجہ ایسا میں دسا یہ غلطی بھی دا میں سا یہ خطا بھی دا کہ میں دسا یہ انسان یا جان گرجیزا نکسم آئی دا اے علاقہ نہ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اے علاقہ ایشا درکھو ہے تیاری ہاں، درکھو ہے ارادہ کھدئی اور اگر فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنثره بالأمس قال له موسى إنك لغوي مبين حضرت والسلام السلام بستی ایشا خوف زدہ بھی دو درخو گئے تھا اور حضرت موسیٰ مصلاۃ السلام ظاہر ہیں خوف کیسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اماں اما اولاد ابن آدم ہے ان کا سمجھ یہ فطرت کسے کسیہ کم خوف بھی کسے کو زیادہ خوف بھی ظاہر ہیں کہ اگر انسان لوا اگر ابن آدم لوا خوف نواں بھی گڑا اللہ مردم تھن نوٹ اللہ رب العزت ہے خوف کسیں ویسن ہے کہ انسان لوا خوف موجود بھی گئیں تو خوف کسیں اے ابن آدم ہے ان کا سمجھ فطرت لوا داخل ہیں کم میں یا زیادہ تو حضرت علیہ السلاۃ والسلام ان کا سمجھ پریشان بھی دگا اور ہاں پریشانی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام شہدر کھوت درخوت بستی ہے کھوت درخوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام درخو ٹیمی ان کا سمجھ اگا فتح دیزا حالات ہے جائزہ گتش تو حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اچانک دیدہ کہ ہوا مردم کے ہوائیاں زی حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آرا مدد سنگا پوکار سودا مدد سنگا آواز دا داودی ہوا دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آرا پوکار گیا تھا یعنی زی ہواہیاں حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آرا گشت دا کیا ہے موسیٰ میں مدد تا کھاں حضرت موسیٰ آئیں مدد تا مدد تا کھنانا یکھے قبطی یہ کشتو دا آن دوبارہ مدد تا پکا پھکن گیا تھا آن تھی یہ امڑ گیا تھا گڑے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آرا اندازہ بھی دا کہ اے غلطی کسیں اے وے میں ہوں کہ قبیلہ مردمیں بنی اسرائیلی وشیے گئیں بڑے حضرت موسیٰ آئیں نہ مخاطب کرو گشتہ گشتہ قال له موسیٰ انک لغوی مبین حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام آئیں گشتہ کہ تھک کسیں واضح ہیں بغا باغی ہے تھا کھلم کھلا ان کا سمجھ شرارتی ہے فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وما تريد أن تكون من المصلحين حضرت عليه الصلاة السلام ہیر پکڑے کوشش كذا ہمانک ظلمہ کھن گئے تھا لیکن اما حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وزی قوم ہے دا آئی یار یہ خیال بھی دا کہ حضرت موسیٰ منع نوہ پکڑ گئے تاکہ منع قتل کت آئی یا خطرہ بھی دا کہ نوہ حضرت موسا منع گئے کوشش بلا اچھے کچھ تھا کہ اے موسیٰ تھا تھا ارادہ ہیں کہ تھا منع خوش ہے ہنگا کا تھا یا مرد میں کچھ تو دا ہاں، تھا ارادہ کسے دھرتی لوا سرکشی ہے گئے ہاں آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلام کچھ تھا کہ تھا چاہ گئے کہ تھا دھرتی چکا کسیں میں نے کہا سمجھ ودی شاہی ہے جب میں نے ودی روبا جب میں نے ودی دبدبا جب میں نے ہاں اور تھئی کیسے اصلاح ہے کوئی ارادہ نہیں وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ان الملا بك ليقتلوك فاخرج لك من فخرجمن یکی مرد میں فتح ناختہ شاہرا شاہتا کہ اے موسیٰ سردار آئیں سردار مشورہ کھنگا کہ تھرا خوشت فخرج تھائی دے درکھو انی لکا من نقما سہین منگ سے نصیحت کھنو خواہ خیر فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلام دائشہ پریشانی حالت لبا رکھو تھا حالات جیدا گرانا انگو تکانا راسا چھپا اگا پھدا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزتہ اور اے دعات کھدا کہ اہم رب منا ظالم قوم عائشہ نجات آ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ غیر بغیر ارادہ اور آن مظلوم ہے ان کا سمجھ مدد دا کرنا دسا یا مرد میں خوش جی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام آہیں آہین کوئی قصور نہیں ادا بلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب السلام مڑے گوشتا کہ امی رب تھا ظالم قوم عیشہ نجاتا دے بلہ بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام علاقہ ادھر کو تو مدین پاسا شدگا اور مدین لبا آئیں ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام تو آگوں عمومیدہ اگی رکو لبا آئیں تذکرائیں دعا کریں کہ اللہ رب العزت مارا عمل کھن گئے توفیق نصیب فرمینی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین